السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلت القدر میں حضرت جبریل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعلی شان ہوں اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آدمی پر تعین کیا تھا اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری بخش کی قسم میرے علو شان کی قسم میرے بلندی مرتبہ کی قسم ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے بس یہ لوگ عید گاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں یہ حدیث بے میں ہے اور مشکات میں بھی ہے کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اس لیے کچھ راتیں رہ گئی ہیں خوب عبادت خوب عبادت کا اہتمام کیجیے اللہ تعالی میرے گناہ بھی معاف فرمائے آپ کے گنا بھی معاف فرمائے پوری امت محمد کے گنا معاف فرمائے چونکہ اب رمضان البارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جنت میں درخت لگا لیں ہم لوگ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جائے گا سبق ملتے ہی ایک مرتبہ سبحان اللہ و ہم پڑھ لیجئے بچوں سے پڑھوا لیجئے پچاس مرتبہ پڑھو گے پچاس درخت لگ جائیں گے سو مرتبہ پڑھو گے تو سو درخت لگ جائیں گے کھجور کے درخت اس کے لیے کوئی پاکی کا ہونا ضرور نہیں ہے اور جس حال میں بھی پڑھو لیٹے لیٹے پڑھو چلتے چلتے پڑھو آپ ایک مرتبہ پڑھ لو ایک درخت لگے گا دو سو مرتبہ پڑھو دو سو درخت لگیں گے اور کتنا فائدہ ہوگا جنت کے اندر جب ہم وہاں جائیں گے کہ ہمیں دو سو اتنے درخت جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ و ہمدی سبحان اللہ و ہمدی سبحان اللہ و ہمدی یہ تین درخت میرے لیے لگ گئے یہ حدیث کئی جو حدیث کی کئی کتابوں میں ہے مسند احمد میں بھی ہے اور تقریباً اکثر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین